حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس بکریوں میں ایک بکری زکات ہے ایک سو بیس تک یہی حکم ہے اگر ایک زیادہ ہو جائے تو دو بکریاں ہیں دو سو تک اگر دو سو سے ایک بکری زیادہ ہو تو تین سو تک تین بکریاں ہیں اگر اس سے زیادہ ہوں تو ہر سو میں ایک بکری زکات ہے زکات کے ڈر سے اکٹھے ریوڑ کو الگ الگ نہ کیا جائے اور الگ الگ ریوڑوں کو اکٹھا نہ کیا جائے اور ریوڑ میں شریک دو افراد برابری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے حساب کتاب کر لیں اور زکات وصول کرنے والے عامل کو بوڑھا یا عیب دار جانور نہ دیا جائے اور نہ سانٹ دیا جائے اللہ یہ کہ زکات دینے والا چاہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سات